محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین تو اسی طریقے سے راتوں میں جو ہے اس پر تو اجماع ہے القدر سب سے افضلین افضل ترین رات ہے سال میں پھر اس کے بعد یہ النصف لت شعبان یہ شب برات کی رات جو ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اپنی جامع اور سنن میں ایک باپ بھی باندھا ہے اسی طریقے سے امام ماجہ رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور باپ باندھا ہے من شعبان تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کے لیے تیاری کرے حتیٰ کہ ہمارے اس زمانے میں شیخ الدین البانی رحم اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں علماء کرام کے لیے جو ہے تیسری جلد میں ایک ایک چار چار ایک ایک چار چار میں اس حدیث کے ماتا بہت بہترین بحث لکھا ہے لیلت النصف میں شعبان شب برات کے لئے اور فرمایا کہ بعض احادیث صحیح ہے جسے ابن حبان حبان نے فرمایا اور بعض حسن ہے اور بعض ضعیف ہے تو جو صحیح حدیث یا حسن حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جب طلب اللہ تعالی الى خلقه لیلت النصف من شعبان فیغفر لِجَمِيعِ خَلْقِهِ اللہ و مشاہد یہ رات جو ہے شب برات کی وہ اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تمام مخلوق فرمائیں گے سوائے غیر مسلمان کے اور مشاہین کو مشاہین کا مطلب کہ جس کے دل میں کی بوس قدورت ہو ہم دیکھیں قرآن شریف میں کیا ہے سورہ حشر میں آیت نمبر نمبر دس تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جامع اور بہترین دعا یاد مطلب یہ کہ سکھایا ربنا لنا سبقونا بالایمان اے اللہ ہمارے بھائی جو چلے گئے ایمان کے ساتھ تو ہمارے مغفرت بھی فرما دیجئے اور ان بھائیوں جو ہم سے پہلے اس دنیا دار دار پانی سے چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت فرما دیجئے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين دیجیے اے اللہ ہمارے دلوں میں وہ قدورت وہ وہ بغض کو نکال لیجیے نہ کروف رحیم یا اللہ بے حد مہربان بھی ہے اور ہم کرنے والے بھی ہے تو ہم یہ سوچے کہ ایسی رات آ رہی ہے چند دنوں میں تو ہم نے کیا ہر ایک کے ساتھ صلاح کر لی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرہ میں ہمارے خاندانوں میں میاں بیوی کے درمیان اتنا اختلاف ہے ایک ایک مہینہ تک بات چیت نہیں ہوتی ہے والدین اولاد کے درمیان کیا اختلاف ہے امت مسلمہ میں ہمارے درمیان اور اگر دیکھا جائے اس کی بنیادی وجہ جو ہے دو ہی ہے ایک ہمارے حسد اور ایک ہمارے کبر اور تکبر جو ہے تو اس آدمی کے پاس کیوں اتنا یہ چیزیں ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے پھر حسد جو ہے آ جاتے ہیں پھر کبر آ جاتے ہیں انا خیر میں ان سے بہتر ہوں تو ہمارے یہ سوچے جو ہے کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے رمضان مبارک میں اور اب اس دنیا سے جو ہے مطلب منتقل ہو گئی ختم زندگی ختم ہو گئی موت آ گئی امسا کے رمضان امسا کے شب برات جو ہے ہم جو ہے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے تو ہر ایک کو اپنے دل کو تٹولنا چاہیے کہ یہ قدورت اور یہ چیزیں جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں صرف اپنے جی اور جو ہے اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے دیکھیے امام شافی رحم اللہ کتنے بڑے امام ایشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایشام نے کہا ان کو کہ امام حاجت جو بھی تمہارے حاجات ہو تم میرے پاس آ جانا تو یہ امام اتنے زبردست کیا فرمایا الجواد القریب کہ میں نے تو اپنے حاجت سب کو اللہ کی طرف ربر کر دیا کہ جو میرا حاجت ہو میں اللہ سے مانگوں گا آپ سے نہیں مانگوں گا تو یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہم ہمارا ایمان جو اس طرح کے تو نہیں ہے لیکن کم از کم جو ہے ہم جو ہے جہاں تک ہو سکے اللہ سے مانگے اسباب کو اختیار بھی کرے لیکن یہ ہے کہ جو ہے ہم یہ نہیں کہ ہم دین کو جو ہے اس طریقے سے کرے کہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو یہ مطلب ہے یہ تو ایک مقدمہ ہے ہم مدرس زکریہ میں اور مدارس میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کتاب شروع کرتے استاد محترم تو ایک مقدمہ پھر کتاب تو یہ شب برات کے رات جو ہے یہ گویا کے ایک مقدمہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین صدیقہ کیا فرماتی ہے رضی اللہ عنہ یہ شب برات کے رات تھی بے حقیقی روایت ہے کہ نبی علیہ سلاۃ السلام اتنے طویل طویل سجدہ فرمایا مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک اس دنیا سے پرواز کر چکے جب میں بالکل قریب گئے تو دیکھا اور سنا کہ جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اعوذ بافک من اقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک من جل وجهک لا احسی علیک انت کما اللہ علیما نفسی تو ہم ہر ایک جو ہے یہ دعا کو یاد کرے اور ہم نے دو رکعت نماز کی ادا کی توبہ کی شکر کی جو بھی حاجت کی اس کے بعد جو ہے اپنے مکانوں میں یا مسجد میں جہاں کے بھی تو ہم جو ہے سجدہ میں جائے اقرب ما یکون العبد من ربی وہ وساجد فاکثروا فیہ دعاء صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہیں تو انسان اس وقت اللہ کے رحمت کے سب سے قریب آ جاتے جبکہ سجدہ کی حالت میں ہوتے پھر اللہ سے منوانا ہے ہم اللہ سے بات چیت کریں جو بھی ہمارے حاجت ہے جو بھی مشکلات ہے امت کے کیا کیا مشکلات ہے ہمارے سامنے یہ سب ہمارے پاس ایسے کسی قسم کے واقعات آتے ہیں کبھی حضرت کی بات ہے کل کی گزشتہ کل کی ایک بھائی نے فون کیا کہا کہ جو ہے میں آپ سے کیا عرض کروں کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے کہے کہ میرے لڑکے نے میرے لڑکی کے ساتھ جنا بھی جبر کی تو دیکھو یہ امت جو ہے ہم کہاں ہم بیس بیس پچیس تیس سال یہ چیزیں ہم ہمارے وہم اور گمان میں نہیں تھا اب جو ہے امت جو ہے پاش پاش ٹکڑا ٹکڑا ہو گئے اور اس قسم کے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمایا تو ہم دیکھیں جو ہے مجاہدین کی کیا حالت ہے حضرت ابھی تشریف لائے ترکی سے شام سے جو ہے آپ حضرت سے دریا فرما لیجیے تو ہم دیکھئے کہ امت کم از کم ہم جو ہے یہاں خیریت کے ساتھ ہیں امت کو اس حالت میں اور یہ شب برات کے رات کو ہمارے لیے خاندان والوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ توفیق ہے تیرہ چودہ پندرہ کو ہم روزہ رکھیں تو وہ بھی سنت ہے اور اگر اتنی توفیق نہیں ہے سستی ہے ہمارے جیسے تو صرف روزہ بھی رکھنا ٹھیک ہے وہ سینا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ماجہ میں ہے اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها تو اگرچہ اس کی سند میں کلام وغیرہ ہے لیکن محدثین نے فرمایا ضعیف ہے موضوع تو نہیں ہے تو عید حجی سے ثبوت ہو جاتے ہیں حضرت ہمارے استاد محترم اور شیخ محترم نے وہ دارون فتح دارون کما بہت بہترین بحث اس میں لکھا ہے تو پندرہویں تا شعبان کو ایک روزہ بھی رکھنا ہمارے لیے مستحب ہے تو اس کی بھی ہم کوشش کریں پھر رمضان مبارک کا مہینہ رمضان کا مطلب ہی کیا ہے ہم نے کل پوچھا لوگوں کو جمعے کے روز مطلب پرسوں تقریر کے دوران کہ ہم اتنے سالوں سے جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں بیس تیس پچاس سال سے اگر کوئی غیر مسلم ہم سے دریافت کرے رمضان کا مطلب کیا ہے تو یہ ہم نہیں جانتے اور ام سال تو اور مصیبت ہے تو ام سال جو ہے چونکہ یہ شب برات کی رات اور اس کے بعد جو ہے یہ اصول عالم اور ورلڈ کپ کا چکر ہے تو لوگ جو ہے کتنے اپنے ٹائم اور وقت کو ضائع کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم تراوی کلی نہیں آئیں گے استفر اللہ ہم تو بہت مشغول ہیں تو یہ سب چکر ہے تو تحریک تحریر گناہوں کو جلانا تو یہ مطلب ہے رمضان کو تو ہم یہ رمضان مبارک جو ہے اس کو مسمہ بنا لیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کتنے رمضان اور نصیب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان وحط صحابہ من قام رمضان ایمان جوز جو ہے دونوں میں غفر ما تقدم من ذنبی کہ گناہوں معاف ہو جائیں گے تو ایک جو ہے ایمان ہو اندر سے اور دوسری جو ہے کہ ہم وہ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم اس کو ایک بوجھ نہ سمجھے ہم والذین آمنوا اشد حب للہ ہم دیکھیں رمضان مبارک کی ترتیب پہلے بیس دن جو ہے یا اللہ آپ کی محبت کے لیے میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پیے نہ پانی پیوں گا نہ اپنے شہوات کو پورا کروں گا یا اللہ پھر آخری اشرہ میں یا اللہ میری پیاری بیوی میرے دکان میرے بچے سب کچھ میں چھوٹوں گا آپ ہی کے مکان آپ کے بیٹ میں مسجد میں احتکاب کے لیے آ جاؤں گا تو اس میں محبت کی ترقی ہوتی ہے اور پھر جب کہ عید کی چار نظر آ جائے ایک اور مہینہ شروع ہو جاتا ہے الحج و شروع معلومات حج کے مہینہ ہیں تو اگر ہم غور سے دیکھیں اور جو ہے جائزہ لے اس کی اور تجزیہ کرے اس کی تو ہم دیکھیں گے ہمارا سیام ہمارا اعتکاف ہمارا عمرہ حج یہ سب جو ہے اس میں اظہار محبت ہے اللہ کی حج میں کیا ہے یا اللہ نہ مرے بال اہم ہے نہ مرے کپڑا اہم ہے نمبر جھوٹے جوتے اور موزہ اہم ہے یا اللہ میں تو آ رہا ہوں اللہ میں تو کفن باندھ کر آ رہا ہوں تو اللہ تعالی ہم کو امت مسلمہ کو یہ ایام نصیب فرمائے ہمارے استاد شیخ محترم اٹھائیس سال سے حضرت کی قربانی یہاں پر ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی واپس لے جائے اہل کے پاس لیکن پھر واپس ہمارے پاس بھی ہم بھی تو حضرت اہل ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت سے سے نوازے اور جتنے بھی جو ہے علماء اور حفاظ دیکھیے ساؤتھ افریقہ کے لیے ابھی ساری ساری ٹیکسی ملاقات میں ہاں مجلس میں حضرت افراد تشریف لے جائیں گے کیونکہ ہاں کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں یہ تو ہمارے لیے باعث لکھا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ رمض یہ شعبان کا مہینہ یہ شہر القرا ہے تو یہ ہے قرآ کا کہ ہر ایک جو ہے قرآن شریف اور تلاوت اور یہ اس میں مشغول ہو امام شفیع رحمہ اللہ ایک ہی رمضان میں ایک ست مرتبہ جو ہے سکسٹی ون ٹائم جو ہے وہ ختم قرآن کریم فرمایا کرتے تھے دن میں ایک ختم رات کو ایک ختم اور مسلح پر تراوی میں ایک ختم تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں fasting is a duty and تلاوت القرآن از بیوٹی آف رمضان تو فاسٹنگ یا روزہ رکھنا یہ تو ایک فرضی چیز ہے مطلب کہ ضروری لازم ہے ہمارے عمر اور ایک جو ہے قرآن شریف کی خوبی ہے رمضان کی تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب توفیق دے کہ ہم جو ہے اس مہینے کی قدر کرے شعبان کی لے شعبان اور مسجد اقسا کے لیے بھی خاص ہم توجہ کرے اور دعا کرے یہودی کا آنکھ اس پر ہے اور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 We thank and praise Allah Azza wa Jal for the greatest possible gift we ever could have hoped for, and that is in the form of Iman. And daily we make the habit of making shukr to Allah Ta'ala for the great ni'mah and gift and favor of Iman. Our most respected Ustaz, Hafiz Rahman Sahib, Rahimahullah Ta'ala, used to constantly give the advice that daily make shukr to Allah Ta'ala shukr for Iman, shukr for Islam, shukr that Allah has blessed one with the knowledge of Quran. You should also say, make shukr to Allah Ta'ala on the quality of razdaqiyat, the quality of sattariyat, the quality that Allah Ta'ala provides us sustenance despite our many sins, and that Allah Ta'ala conceals and covers our faults and guna and sin despite the fact that they are so numerous. We are presently experiencing days, as Muqtasab has elaborated beautifully, days wherein the opportunities of maghfirah, of forgiveness, are abundant. As the narration says, إن لله في الدهر لنفحات تتعرض لها أو كما قال صلى الله عليه وسلم that there are times when the opportunities, when the winds of Allah's mercy, when the waves come in great abundance, and there are immense opportunities here of getting ourselves forgiven, of maghfirah taking place, uh, the 15th of Sha'ban. We have the month of Sha'ban itself. Nabi sallallahu alayhi wa sallam on being asked by Sayyida Aisha radiallahu anha and various other Sahaba on various occasions as to why is it that we see that in Iraka tasumu min Sha'ban, that we see you fasting in the month of Sha'ban so abundantly, optionally, as compared to any other month. Obviously, the month of Ramadan is there, it is compulsory, but in optional fasting, we see you taking advantage of the month of Sha'ban in fasting abundantly. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave the reasoning. There are many, many reasons that this is a great month. يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسِ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ It falls between two great months, so many people are negligent of it, whereas in itself it is a great month. Nabi sallallahu alaihi wasallam gives further reasons for fasting optionally in this month by general terms that turfa'ul a'mal, that actions are presented to Allah Ta'ala, and I wish that when my actions are presented to Allah, wa ana sa'im, that I'm in a good state, I'm in a state of fasting. It is also a time that when the names of all of those who will die in the coming year are presented to the angels of death, so Rasulullah says that I wish that at the time of my name being presented amongst those who will die in the coming year, I wish to be in a good state, in a state of fasting. The important lesson is that we try and be in that condition, in that state that we are the best in our presentation to Allah Ta'ala. We find so many abundant opportunities of maghfirah, of forgiveness. That is the 15th of Sha'ban in Ramadan, as Mufti has alluded there is fasting, the one who fasts in the month of Ramadan with the quality of sincere iman, with ikhlas, with hope in the rewards of fasting, is guaranteed maghfirah and forgiveness. One who stands up for Taraweeh, the same promise. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Similarly we find من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه For feeding a fasting person at the time of iftar, again the promise of forgiveness. من خفف عن عن مملوكه كان مغفرة لذنوبه One who lessens the burden of his subordinates, again promise time and again, time and again, is there of maghfirah, of forgiveness we learn from Sayyidina Abu Lubaba radiallahu ta'ala when he had committed an error of judgment in divulging information which should not have been done so. And it was expressed to him, Allah and His Rasul sallallahu displeasure. and we take lesson in the Sahaba radiallahu anhu every aspect of their lives is hidayat and guidance of how he had tied himself to that pillar which famously has now become known as the Ustwana Abilubaba radiallahu ta'ala an, that until such time that he was not assured that his Allah had forgiven him, he did not even move. He went close to the point of death because of hunger and thirst, remaining in that state, constantly worried and concerned that my maghfirah and my forgiveness takes place. So we also approach these days these nights, this very special month, with the same fervor and zeal and worry and concern that my maghfirah and my forgiveness takes place. The main objective of the month of Ramadan, while we make tawbah and beg Allah forgiveness for our past sins, is that we develop the habit of refraining, of abstaining from haram. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ The main objective of Ramadan, fasting is teaching us that just as in fast, you stay away from that which is normally halal, food, drink, one's wife, etc. We are accustoming the body to abstention, to refraining, to staying away from haram. That becomes a constant, تَتَّقُونَ is al-mudari, a constant habit within the person. We do not only take the month of Ramadan and leave it behind when we go on, but that habit remains with a person of taqwa. May Allah Ta'ala give us the ability, the tawfiq to benefit as much as possible from this company as well as from these very special nights and days which are coming. To share one experience that we had uh, just in this recent week. uh, you know, alhamdulillah, as a community from Greenside, we every year do a blanket collection and go to the, the less fortunate areas. And one of the schools identified just up the road uh, on the Golden Highway in, in King Everton area, just to let us understand the condition of poverty in our country and how important it is that we lower our living standards, simplify our lives when there is such abject poverty around us. The school we have identified 915 learners, of which 400 come from homes where there are no parents, grandparents, child-headed families. In other words, when these kids go home, they're actually running the entire home. There is a feeding scheme, as in most schools, feeding takes place. About 800 benefit from the feeding scheme, and most of them are such that when they go home, there is not a single morsel of food. The next time they will see food is the next morning when they come back to school. We make shukr to Allah Ta'ala for the ni'mas Allah has given us, and it's one more uh, personal advice, uh, uh experience. Our respected Ustad Hafiz Rahman Sahib, Rahimahullah Ta'ala, the program for in the month of Ramadan for Dor for Hufaz, which is very, very effective in strengthening one's Quran Kareem, is that, uh, you know, the para that will be recited in Taraweeh the coming night, we start our effort with it from the, the, the time Taraweeh has ended last night. So after Isha, after we've eaten something or so, we learn a little bit. But the, the, the, the objective of it is that we read a specific number of times every day, learning as much as we have to, but reading to other people the door, the entire para, choosing a specific person at a specific time that will ensure punctuality. So if we're reading to somebody after Fajr, we read to the same person after Fajr every day, the entire Farah, maybe another person at 10 in the morning, maybe somebody else after Dhuhr, after Asr. And in this way, by the time one goes on to the Musalla at night, uh, we have read that Farah, learned it many times, read it to many others, ensures its, its strengthening and, and protection. May Allah accept Bye. riwayat is in Hayat al-Sahaba. And we can look at the Hashia of this riwayat also. We're always complaining, sighting of the moon. Some people are taking this moon, some people are taking that moon. But really, if we look at the Hashia of this, then, O oh Allah, make the moon clear to us. So there is no obscurity. اللهم سلمني لرمضان وسلم Ramadan لي. So there is no obscurity whatsoever. There is no ikhtilaf whatsoever. Ikhtilaf will be the rahmat, but it shouldn't take the, the form where there is ikhtilaf. There is a lot of ikhtilaf as far as the sighting of the moon is concerned, but if we read it with that intention, that oh Allah unites us, so that that ikhtilaf doesn't appear, which does unite the ummah of Hazrat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. So inshallah, let's make istimam of this riwayat inshallah. Allah grant us good health so that in the month of Ramadan we will be able to observe your great command. And at night we will be able, to give us the strength and the spiritual strength. So when we perform the Taraweeh Salat, then we perform it with our tongue, with our heart. And really as we are going to be muqtalis, it must increase our iman. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا So every time the Quran is read and we are listening to it, in the heart there is that affirmation, that uh, tasdeeq from our heart, tasdeeq qalbi. Allah give us tawfiq inshallah. This is a month of increasing our iman. In the, in the, in the day inshallah, we recite as much Quran as possible. Because this, according to Hafiz Sahab also Rahmatullahi, used to treat sicknesses through ayat of the Quran Kareem. Once I went to him, I asked Hafiz which ki की बीमारी है क्या करूं So he told me, read that ayat, ayat in Surah Toba, where Allah Pak uh, uh, talks of the harms of ujb, which just came in the Sahaba radiallahu anhum in the battle of Hunayn, that today we are so many in number and we are going to win the battle. But Allah Pak reveals that ayat the karima So you to treat our sicknesses according to how? Through ayat of the Quran al-Karim. So Allah give us tawfiq. So what is the one thing? The other thing, for my own Islam with Hazrat Barakat and all the ulama sitting here, great, great scholars, today there is, everybody has a shikayat against another. And really, some person comes to you, he says, this alim is doing this, this alim is doing that. And there is a there is a mahal of shikayat. So how can we overcome it? So we had in our mad Hazrat Khanpuri rahmatullah uh, damat barakatuhum uh, Hazrat Mufti Ahmad Khanpuri barakatuhum and during the course of his bayans and this is what we have to learn. We sit in the bayan with the intention of islah. What is not in my life, I have to take from that bayan and bring it in my life. When he said that today we make shikayat, he gave the example like in Hindustan now, people are sitting and talking, Modi has come into power, Modi has come into power. see, what is that going to benefit? Rather make dua. So we have shikayat of other people, but did we first, before making the shikayat, if that shikayat is right, we could make it no problem in order to make it Islam. But before that, make dua for that shikayat to be removed a certain alim is not reading Fajr namaz with salah with jamaat, instead of making the shikayat first, make dua for his islah, for his our islah, our steadfastness, and his hidayat, and then to the appropriate people who can make his islah. But before making the shikayat, make dua for him. How we making dua on it? Allah wa ta'ala give me firstly the tawfiq of making dua first, making an effort first, and then making the shikayat. Instead of just making the shikayat and making no dua, making no effort in order to belittle people, in order to make tahkir of people, in order to make ikarat of people, Allah Tabarak wa Ta'ala give me tawfiq also to make amal and give all of us also tawfiq to make amal and be steadfast on the deen of Allah wa ta'ala with the correct iman, with the correct yaqeen.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 کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو موقع اور حال کی مناسبت سے ان حضرات نے بیانات فرمائے اور بعض علماء نے اپنی زندگی میں جو ان کے ذہن میں اچھی باتیں آئی ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم سے زیادہ عمل کی عطا فرما دے اس زمانے میں علم کی کمی نہیں عمل کی کمی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ علم الفرائض اور علم میراث نصف علم ہے ہاف اور آدھا علم ہے اس حدیث کی صنعت پر بہت کلام ہے لیکن مختلف روایات کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی حدیث ہے تو فرمایا ہے کہ یہ علم فرائض جو ہے علم میراث یہ نصف اور آدھے علم کے برابر ہے جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ایک وہ علم ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے ایک وہ علم ہے جس کا تعلق انسان کی وفات کے بعد کے ساتھ ہے تو علم میراث میراثہ علم ہے یعنی اس کا تعلق موت اور مرنے سے ہے تو حیات ایک اور موت دوسری چیز تو یہ ہاف اور نصف ہو گئے اور پھر آگے اس روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس علم کو اٹھایا جائے گا اگر کوئی کہے کہ یہ علم کیسے اٹھایا جائے گا جو علم میراث کا علم پہلے علماء جانتے تھے اب تو ایک کلب بھی جانتا ہے بٹن دبائے گا فلان فلان وارث ہے باپ ہے ماں ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بتیجے ہیں کتنے ہیں کس کا کتنا حصہ ہو گیا مولوی صاحب بعد میں مسئلہ نکالیں گے اور مسٹر صاحب پہلے مسئلہ نکالیں گے اتنا زیادہ علم آ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ علم اٹھایا جائے گا علم تو اٹھا نہیں علم تو زیادہ ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ علم پر عمل اٹھایا جائے جس علم پر عمل اٹھایا جائے تو وہ علم اٹھ گیا اس لیے کہ علم بیکار ہو گیا گیا سمندر میں بہ ان کو معلوم ہوگا اور پھر بھی فلاد کار اس کا یہ حصہ ہے فلاد کا یہ حصہ ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا مختلف ہیلیں مختلف تدبیریں کرتے ہوں گے یہاں تک کہ بعض علماء میراث میں مشہور تھے اور ان کی کتابیں ہیں اور دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال بھی دیا علم ان کے پاس تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے وارثوں کے حصے نہیں دیتے تھے تو میرے بھائیوں علم کم ہو اس پر عمل زیادہ ہو اس لیے ان حضرات نے جو باتیں آپ حضرات کو سنائی ہمیں سنائی پہلے مجھ کو بعد میں آپ کو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق جو فرمایا ہم تلاوت کریں استفار کے متعلق فرمایا ہم استفار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اہلا درجے کا ہوتا تھا نماز بھی اہلا درجے کی ہوتی تھی ایسی نماز ہوتی تھی جس میں کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی تھی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ فرماتے تھے ہم کو سکھانے کے لیے تاکہ ہم سیکھیں اور ہم کیوں استغفار پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہماری نماز اس قابل ہے کہ اس کے بعد ہم استغفر اللہ پڑھیں ایک مرتبہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ بہت زیادہ احادیث سناتے ہیں دوسرے صحابہ نہیں سناتے حضرت ابو حرا نے فرمایا اچھا بتائیے کل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت ہی پڑی تھی بعض لوگ خاموش ہو گئے حضرت ابو حرا نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ سورت پڑی فلاں سورت پڑی توجہ دی حضرت عثمان حضرت عثمان ابن اب العاص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب بھی میں نماز شروع کرتا تھا تو نماز میں مجھے وسوسہ آتا تھا جیسے ہم سب کو نماز میں وسوسہ آتا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ امام صاحب جب تکبیر کہتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبیر اٹھنے کے لیے ہے یا تکبیر بیٹھنے کے لیے ہے اگر امام صاحب ہمارے امتحان کے لیے یوں کریں کہ بیٹھنے میں تکبیر کو لمبا کرے اٹھنے میں تکبیر کو چھوٹا کرے تو ہم پھر اٹھنے کی جگہ بیٹھیں گے بیٹھنے کی جگہ اٹھیں گے ہمارا یہ حال ہوگا اللہ تعالیٰ کو کچھ کر ہماری رعایت کرتے ہوئے ہمیں تکبیر میں سمجھاتے ہیں اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے اکثر معلوم نہیں ہو سکی کتنی رکتیں ہو گئیں اور کون سی تلاوت کی گئی حالانکہ تلاوت کا مقصد تدبر ہے جو امام صاحب تلاوت کریں ہم اس میں سوچ لیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا اس کا کیا مطلب ہے اور اگر وہاں مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو واپس آ کر والمرسلات عرفا پڑا والمرسلات عرفا پڑی کتنے لوگ ہوں گے میرے سمیت کہ ان کا ذہن کیا ہوگا کہ والمرسلات عرفا اس کا مصوف کون ہے والمرسلات کس کی صفت ہے کیا فرشتوں کی صفت ہے یا ہواؤں کی صفت ہے یا انبیاء ہیں مسلم العالمین امام صاحب پڑھتے ہیں ہم ان کے معنی پر غور کریں حمد کیا ہے سورہ فاتح میں کتنی مضامین ہے سورہ فاتح قرآن کریم کے لیے مدد کی طرح ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے حضرت مولانا عبداللہ کا پودر بھی نے سنایا افغانی وہاں شیخ الحدیث تھے دو سال کے لیے ان کے شیخ الحدیث بننے کا بھی عجیب واقعہ ہے یہاں حضرت مولانا عبد القادر ملک پوری تھے اللہ علیہ وہ یہ واقعہ بار بار سناتے تھے وہ فرماتے تھے کہ جب دارالعلوم ڈابل سے حضرت مولانا شبیر احمد چلے گئے تو وہاں ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت تھی تو ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان میں جو اس وقت پاکستان نہیں بلکہ ایک ہی ملک تھا ہمیں بتایا گیا کہ غرغشتی میں حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتی بھی جنہوں نے مشکات پر بہترین حاشی لکھا ہے عالم ہیں ان کو بلانا چاہیے مولانا عبد القادر نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا کیونکہ وہ اس زمانے میں بھی تھے اور چھوٹی کتابیں بھی پڑھاتے تھے فرمایا جب مجھے غرغشتی بھیجا تو میں آیا اور حضرت مولانا نصیر الدین صاحب سے بات چیت کی ان کو راضی کر لیا کہ وہ چلے جائیں ہمارے ساتھ جائیں انہوں نے فرمایا کہ میں تو جاؤں گا لیکن میرے ساتھ طالب علم ہے ساٹھ ستر یا زیادہ مولانا عبد القادر نے فرمایا کہ مدرسہ اس کا ذمہ دار ہے آپ اور آپ کے سب طالب علم ٹرین کے ذریعے سے چلے جائیں اور مدرسہ خرچہ برداشت کریں مولانا تیار ہو گئے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ مولانا جانے والے ہیں تو گاؤں کی جو چودھری خان قوانین لوگ تھے وہ جمع ہوئی کہنے لگے کہ حضرت آپ کیوں جا رہے ہیں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں ہمارے ہاں الحمد بہت مہمان آتے ہیں فرمایا مہمانوں کی وجہ سے خرچہ بہت زیادہ ہے تو میں مقروض ہو چکا ہوں میرے اوپر قرضہ ہے اور قرضے کا پتہ لوگوں کو اس لیے نہیں چلتا کہ اس زمانے میں لوگ علماء کرام کے گھروں میں اپنی امانتیں رکھتے تھے کسی کے ہزار روپے ہیں تو ان کے پاس رکھتے تھے اور یہ اجازت دے دیتے حضرت آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس میں سے خرچ کریں اور پھر مجھے امانت واپس کر دیں تو انہی امانتوں میں سے خرچ کرتے فرمائے میرے اوپر قرضہ ہے انشاءاللہ یہ قرضہ ایک سال دو سال میں ختم ہو جائے تو پھر میں واپس آؤں گا لوگوں نے کہا حضرت ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ بادشاہوں کی طرح خرچہ کرتے ہیں معلوم نہیں آپ کے پاس کیا کیا ہے اور خود میں نے بھی مولانا نصیر الدین غرغشتوی کی ضیافت اور مہمانی کا لطف اٹھایا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ میں چھوٹا تھا مجھے لے گئی تھی بیمار تھا دم کرانے کے لیے بیماری ہمیشہ رہتی تھی اس زمانے میں میرے ساتھ تو وہاں کے مقامی رواج کے مطابق تھالی ہوئی بڑی تھالی اس کے اندر خمیری روٹی رکھتے تھے اس کی گہرائی میں اس میں دیسی کھی اور گڑ ڈالتے تھے اور اس کے ساتھ چاچ اور اس کے بعد اس کے کھانے کے بعد پھر گوشت اور دور دور سے مہمان ان کے پاس آتے تو فرمایا کہ جو قرضہ ہے اتنا قرضہ ہے یہ ادا ہو جائے تو میں واپس آ جاؤں گا لوگوں نے کہا اچھا کس کا قرضہ ہے کتنا ہے اسی وقت چندہ کر لیا لوگوں نے جمع کیا دو تین آدمیوں نے اور فرمایا قرضہ ادا ہو گیا اب آپ نہیں جا سکتے مولانا عبد القادر نے فرمایا کہ میں تو ان کے سامنے میں نے حاضری کی منت سماجت کی کہ اب میں آیا ہوں اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو کتنی ذلت کی بات ہے کتنی افسوس کی بات ہے میں کیا جواب دوں گا ان لوگوں کو اس لیے کم سے کم ایک سال کے لیے تو اجازت دیں لوگوں نے کہا ایک دن بھی اجازت نہیں پھر فرمایا جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا بہت زیادہ کہا بار بار تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ہم ہم پٹھان لوگ مہمان کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کی ٹانگوں کو توڑیں گے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے رہیں ہم بھی بیٹھے رہیں آپ بھی آپ بھی یہاں کے کرنے والا ہے تو مولانا عبد القادر نے فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے لیے ایک خط لکھتا ہوں اور غالباً آپ کے ساتھ طالب علم بھی بیچتا ہوں آپ تو ایک جگہ ہے وہاں چلے جائیں میں نے خط میں سب کچھ لکھا ہے آپ مولانا شمس الحق افغانی کے پاس چلے جائیں انشاءاللہ وہ بات مان لیں گے جانا ہے لیکن پہنچ گیا آج بھی میرے ساتھ بھیجا مولانا شمس الرفغانی کے پاس جب پہنچا انہوں نے خط پڑھا معلوم نہیں خط میں کیا لکھا تھا وہ تیار ہو گئے انہوں نے ٹھیک ہے اور وہ بلوچستان میں وزیر معارف بھی رہے تھے اس کے بعد بابل پور یونیورسٹی حضرات نے فرمایا کہ مولانا سے درخواست کی گئی مولانا شمس الحق سے کیا ایک مسجد ہے غالباً ڈاول میں ہے یا اس کے ساتھ چملک میں ہے دونوں میں کوئی مسجد ہے جامع مسجد اس میں ہفتے میں ایک مرتبہ درس ہے تو حضرت مولانا نے درستے نہ شروع شروع وہ فرماتے ہیں کہ دو سال گزر گئے اور ہر ہفتے کو درس ہوتا تھا دو سال میں سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی دو سال سورہ فاتحہ چل رہی اس کے بعد ملک تقسیم ہوا پاکستان ہندوستان سے اور حضرت مولانا پاکستانی میں رہ گئے ظاہر بات سورہ فاتحہ قرآن کریم کا متن قرآن کریم کا خلاصہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتے تھے اس لیے کہ ہماری نماز اکثر لوگوں کی نماز استغفر اللہ کی قابل ہوتی ہے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری مفرت کرے میں نماز میں کہاں کہاں پوں میں نماز میں کہاں کہاں جاؤں اور میرا خود یہ حال ہے ابھی تو میں نے شاعری اکثر چھوڑ دی لیکن جب باہر کبھی مصرا شعر نہیں بنتا تھا تو یکتر نماز میں بن جاتا تھا اور نماز میں بن جانے کی یہ بھی خوبی تھی جب نماز سے فارغ ہوتا تھا تو وہ مصرا یا شعر بھول جاتا تھا یہ جو گناہ ہے گناہ کی جاتی تو بعد میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں وہ ایک روایت میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رات میں اپنے متعدد بہت زیادہ بیویوں کے ساتھ ملوں گا اور ہر ایک ایک سوار پیدا کرے گا ہر ایک سے شاہ سوار اور گھوڑے پر سوار پیدا ہوگا ان سے کہا گیا انشاءاللہ اللہ کہہ دیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہی جب انشاءاللہ نہیں کہی تو وہ کوئی بچہ کامل مکمل پورا پیدا نہیں ہوا ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناقص اور وہ بھی ٹکڑی کی شکل پہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے دوسری کتابوں میں موجود ہے تو اس حدیث پر اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا کہ انشاءاللہ شاء اللہ کہنے اور پھر بھی انشاءاللہ نہیں کہیں یہ تو ایک عام آدمی سے دور ہے ایک عام مسلمان سے کہا جائے بھائی آپ نے یہ کہا کہ میں کل دربن جاؤں گا ان شاء اللہ کہے گا انشاءاللہ اللہ عام آدمی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان شاء اللہ کہہ دیں اور انہوں نے نہیں کہا تو یہ کیوں اس کے جتنے جوابات دیے گئے ہیں سب جوابات سمجھ میں نہ آنے والی نہیں ہیں ایک جواب سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ کہنے والا فرشتہ تھا اور فرشتے نے جیسے شیطان وسوسہ کرتا ہے جو شیطان کہتا ہے اس کو کہتے ہیں وسوسہ اور جو فرشتہ اچھی بات دل میں ڈالتا ہے اس کو کہتے الہام الہام القاء الخیری فی قلب المؤمن مسلمان کے دل میں اچھی بات ڈالتا اور وسوسہ القاء الشر فی قلب احد کسی کے دل میں خراب بات ڈالنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں فرشتے نے یہ الہام اور یہ بات ڈالی انشاءاللہ اللہ کہتے اور یہ الہام جو آدمی کے دل میں آتا ہے آتا بھی بہت جلدی ہے اور آدمی پھول بھی بہت جلدی جاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں جب ان شاء اللہ ڈالا تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے اس وقت ممکن ہے کہ تلاوت میں مشغول تھی زبور کی یا ممکن ہے نماز میں مشغول تھے تو انشاءاللہ نہیں کہی اور پھر بعد میں بھول گئے جس کے نتیجے میں اس پر یہ دنیاوی نتیجہ مرتب ہو گیا کبھی کبھی جو نسان ہے پھول اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے ابھی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی کہ اخبانہ او نسینہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائے تو لا تو آخر نہ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے اس پر جو ہم خطا کریں یا اس اور اس پر جو ہم نسیان کریں تو نسیان اور پھول پر بھی نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے ایک آدمی بھول گیا اور اپنے دروازے کی کنڈی نہیں لگائی ابھی تو بھول گیا اس لیے کہ دروازے کو بند نہیں کیا لیکن اس بھول پر یہ نتیجہ آپ مرتب ہو جائے گا باہر سے چور آ جائیں گے اگرچہ یہ بھول گیا تھا تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استغفار اور توبے کی بڑی اہمیت ہے یہ توبہ اور استفاق کے مہینے آ رہے ہیں کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ بھی مہینہ ہے اس میں توبہ اور استفاق اور مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے دعا کا بہت زیادہ اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہی لیکن یہ تجالی فتنے کا زمانہ ہے اور تجالی فتنے کا مطلب یہ ہے حق کو لوگ بادل سمجھیں گے بادل کو لوگ حق کہیں گے میڈیا ہے وہ حق کو باطل کرے گا باطل کو حق بتائے گا جو اپنی جان اپنے مال اپنی دین کی حفاظت کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہیں گے ان کو ٹیلرسٹ کہیں گے اور جو لوگ پوری دنیا میں فساد مچانے والے ہیں فساد برپا کرنے والے ہیں خرابیاں اور بربادیاں پھیلانے والے ہیں ان کو خیر کا کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے اور ان کو امدادی کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے یہ امدادی کام اور اچھا کام کرتے ہیں یہ دجالی فتنے کا مطلب ہے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو اچھا کہیں گے اچھے کو برا ثابت کریں گے اور برے کو اچھا ثابت کریں گے یہی دجالی فتنہ ہے کسی کو امداد دیں گے یعنی سودی قرضہ دیں گے لیکن اس پر سود کم لیں گے تو اس کا نام امداد رکھیں گے اور ہوگا سودی قرضہ تو یہ ایسے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں جو دجالی فتنوں کا زمانہ ہے اور دجال کو پتہ نہیں کب آئے گا اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کب آئیں گے حضرت عیسیٰ نبینا نبین السلاۃ وسلام کا کب اتریں گی دنیا پر یہ تو معلوم نہیں ہے لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہو شاید اور اس کے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے مقدمے اور اس کام کی تیاری خود بخود شروع ہو جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ قریب تھا تو وہ پتھر بھی کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب تھا تو اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ بھی ہوا اور جنات بھی اعلان کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعلان کرتے تھے اور حضرت عمر بخاری کی روایت ہے جب دار الاسلام میں گئے تھے جہاں پر بت ہیں تو وہاں بتوں کے درمیان سے آواز آئی کہ ایک مضبوط اور قوی آدمی آنے والا ہے اور اعلان کرتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ یہ اعلان وہاں سے سنا گیا تو اسی طرح یہ فتنے کا زمانہ ہے ہے قریب تو اس زمانے میں مسلمانوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور غصے سے بچے اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں اور مظلومین کی مدد کی ضرورت ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے جو امریکہ روس چین اور دوسرے ممالک ایران اپنے ملکوں میں جمہوریت چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اور ووٹنگ ہے اور ووٹ کے ذریعے سے فلان کامیاب ہوا اور اس کو حکومت مل گئی ہے جب یہی مطالبہ شام میں کیا جاتا ہے تو نہیں مانتے کہتے ہیں وہاں علویوں کی حکومت ہوگی اور وہاں شام کے مسلمانوں کے خلاف امریکہ روس چین یورپ عرب ممالک کے وائ قطر کے اور ایران سب جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف بمباری کرتے ہیں مسلمان کچھ مر جاتے ہیں وہ عمارتیں ہم نے دیکھی جو عمارتیں برباد اور تباہ ہو گئی ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ برباد ہو گئے اور وہاں سے لوگ نکلے وہ خیموں میں رہتے ہیں بیچارے چوبیس گھنٹے میں ان کو ایک مرتبہ تھوڑا سا کھانا ملتا ہے وہ بھی امدادی زندگی میں الحمد للہ کچھ کام کر رہے ہیں خدا نخواستہ ہماری اوپر یہ حال آئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو ہم کیا سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا مجبور ہو کر کے بھاگتے ہیں جہاں بمباری ہوتی ہے تو روزانہ لوگ بھاگتے ہیں ترکی کی حکومت ان کی مدد کرتی ہے چھپکے سے ان کو جگہ دی ہے اور جو ذرا مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ شہروں میں آ جاتے ہیں ترکی میں ایک ماسٹر صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی ایک جگہ ہے ترکی میں جو شام کے بارڈر کے قریب ہے اب اس کا نام تو انہوں نے ترکی میں تھوڑا سا تبدیل کیا ہے لیکن اصل نام اس کا ہے عین طواف اور علامہ بدر الدین عینی جو بخاری کے شارح ہیں اور حنفی ہے وہیں پیدا ہوئے تھے وہیں پلے بڑے تھے اور اس کے بعد قاہرہ منتقل ہو گئے اور کبھی آدمی سوچتا ہے کہ وہ قاہرہ میں رہتے ہوئے جہاں شافعیہ کی اکثریت ہے اتنے پکے حنفی تھے تو جب ان کے شہر کو ہم نے دیکھا ترکی میں ہے تو وہاں سب ہے ہیں وہاں ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی جو نسل غالب القردی تھے اور مسجد بلال ایک بڑی مسجد اس میں امام تھے ان کے ساتھ کچھ طالب علم رہتے تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ کا جاری تھا درس دیتے تھے میں نے طالب علم سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو اس نے کہا شرجامی ہمارے طلبہ سے بہتر ہے شرجامی پڑھتے تو میں نے کہا شرجامی میں حاصل محصول کے بعد ہے ہاں ہاں بہت مشکل بات ہے تو یہ مشکل کتابیں وہاں کے طالب علم پڑھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ رابطہ دوسری دنیا کے ساتھ ان کا نہیں ہے ترکی زبان میں پڑھتے ہیں ترکی میں تشریح کرتے ہیں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عالمی زبانوں میں سے ایک زبان کو اپنا عالمی زبانیں آج کل عربی ہے جو ہر جگہ چلتی ہے انگلش ہے ہر جگہ چلتی ہے اور تیسرے نمبر پر اردو ہے جو تقریباً ہر جگہ چلتی ہے اکثر ان زبانوں میں ہی کسی کو زبان کو یا دو کو یا تین کو ماشاء اللہ یہاں جو ہمارے مدارس ہیں دار العلوم ہے دار العلوم آزاد بل ہے اور ڈربن کا جو مدرسہ اسپیگ اس میں تو الحمد للہ تینوں زبانیں چلتی ہیں انگلش تو آپ اپنے گلیوں میں بولتے ہیں اپنے ہر جگہ بولتے ہیں اس کی تو کوئی بات ہی نہیں اور عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں جب کتاب عربی میں ہے تو عربی کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے اور تجریف اردو میں ہے تو اردو زبان سے بھی اچھی واقفیت ہو جاتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ اردو میں پڑھتے ہیں تو ان کی انگلش پر اثر پڑتا ہے نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں بہترین انگلش بولنے والے وہ ہیں جو ان اردو والے مدارے سے فارغ ہو گئے تو اکابر کی زبان کی برکت سے اردو اکابر کی زبان ہے حضرت مولانا بھی کیا بولتی تھی اردو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کی ولی اللہ تھے کیا بولتے تھے اردو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اردو حضرت مولانا مدنی اردو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اردو جو ہمارا اور آپ کا رابطہ ہے تعلق ہے وہ بھی اردو کی وجہ سے ہے ورنہ آپ گجراتی زبان بولتے میں پشتو زبان بولتا تو بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے میں پشتو میں تقریر کرتا ہوں اور ہمارے ہاں تو پشتو میں تدریس بھی پشتو میں ہوتی تھی اور آپ گجراتی بولتے تھے تو دوستی میرے خیال میں بہترین دوستی ہوتی تھی ہمارے اردو رابطی کی زبان بھی ہے اور اکابر رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ کی زبان بھی ہے اور اکابر سے نسبت کی برکت سے اکابر سے تعلق کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ علم میں بھی برکت دیتے ہیں بیان میں بھی برکت دیتے ہیں تقریب میں بھی برکت دیتے ہیں ہر چیز میں برکت لگ جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وہ کٹی ہوئے ہیں دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے کہ اپنی زبان میں محدود ہے اپنی زبان میں بند ہے تو وہ جو شیخ امین دامت پر خاتون شیخ امین سراج ان سے ملاقات ہوئی اور وہ ترکی کی مسجد محمد فاتح میں ان کا کمرہ ہے اس کمرے میں آتے ہیں ویل چیئر پر آتے ہیں اس لیے کہ بہت کمزور ہو چکے ہیں ان کی عمر جب ستانوے سال ہے تو سو سال ہو گئی کیونکہ ستانوے سے سو بن گئے تقریباً سو سال کی عمر ہے لیکن اب بھی پہچان لکھنا پڑھنا بالکل ٹھیک ہے زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی ہے لیکن کام کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے حجیز کی اجازت دے دیں مولانا شبیر صاحب نے ان سے درخواست کی کہ یہ ہمارے ہاں حجیز پڑھاتے ہیں اس کو حجیز کی اجازت دے تو مجھ سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو میں نے بتایا حدیث کی کتاب پڑھاتا ہوں کون سی کتاب میں نے بتایا پھر فرمانے لگے میں عالیہ میں تم نے کیا پڑھا علوم عالیہ ہے ایک میں عالیہ فرمائے میں عالیہ میں تو آپ پڑھاتے ہیں لیکن میں عالیہ میں تم نے کیا پڑھا تو ہر جگہ تو توازو نہیں چلتی حضرت مولانا اشرف علی طانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ہر جگہ دوا تو نہیں چلتی اور پھر اس کی مثال دیتے تھے فرمایا کہ دلی میں ایک اجتماع تھا اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے اس میں ایک عمومی بیت الخلاء تھے ایک خاص بیت الخلاء جو عام بیت الخلاء اس زمانے میں ہوتے تھے اس میں غلازت بھری ہوئی ہوتی وہ دولاد پر بیٹھنا پڑتا تھا ہم نے بھی وہ بیت الخلا دیکھے اور جو خاص بیت الخلا ہوتے تھے وہ صاف ہوتے تھے دلی کے مولانا ابراہیم صاحب دہلوی تھے جنہوں نے سماع محتا پر بھی کتاب لکھی ہے موتا محتا نفے پر وہ کتاب مشہور ہے مولانا ابراہیم دہلوی واحد وہ اجتماع میں گئے اب جب رام بیت الخلاء کی طرف گئے تو لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور خوشبو ہے خاص بیت الخلاء میں آئے جب خاص بیت الخلاء میں آئے تو وہاں چوکی دار کھڑا تھا چوکی دار نے کہ تم نہیں آ سکتے ہو تم کون ہو انہوں نے کہا میں ہوں دلی کے بڑے مولوی صاحب کے مولانا ابراہیم اب اگر وہ اس وقت اس وقت وہ یہ کہتے کہ میں ہوں ایک طالب علم چھوٹا سا طالب علم جلدی واپس چلے گا تو میں نے کہا حضرت میں نے تو میں عالیہ شرجانی کا ایک مشکل حاشیہ ہے عبد الغفور لاری نے لکھا ہے وہ بھی پڑا ہے اور خیالی جو شرکائت کا مشہور حاشیہ ہے اور خیالی عجیب بات یہ ہے کہ خیالی ترکی کے رہنے والے تھے بورسا ایک جگہ ہے بورسا وہیں کے رہنے والے تھے اور وہ بورسا پہاڑی علاقے کے دامن میں ہے اس کے ساتھ ایک بہت اونچا پہاڑ ہے تو لوگوں میں مشہور ہے کہ خیالی نے یہ حاشیا پہاڑ کے اوپر جھونپڑی بنا کر لکھا تھا پہاڑ کے جب پہاڑ سے اترے تو اپنی والدہ سے کہا والدہ صاحبہ میں نے یہ حاشیہ شرقاعید کا لکھا ہے لیکن اب میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کیا لکھا تو ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ یہ حاشیہ آپ نے پہاڑ کے اوپر لکھا ہے آپ دوبارہ پہاڑ پر چڑھ جائے تو آپ سمجھ لیں تو خیالی پھر پہاڑ پر چڑھ گئے اور ہاں ہاں اب سمجھ میں آ گیا اب نہ لکھتا ہوا سمجھ میں آ گیا اور ہمارے ہاں خیالی کے بارے میں فارسی کے دو شعر مشہور ہیں اور خیالی کا حاشیہ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی نے رکھا جو بہترین مضبوط عالم تھے اور مجدد الفسانی کے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سبق کے ساتھی تھے اور مجدد الفسانی کو مجدد کا لقب دینے والے عبد الحکیم حاشیہ لکھا ہے تو یہ مشہور ہے خیالاتی خیالی بس بلند اور درو نے پھر کے الحکیم ادرائے علی چہل کردہ خیالات خیالی کہتے خیالی نے جو کتاب لکھی ہے ان کے جو شرح کرنے والے ہیں پر احمد ہے جلد ہے وہ سب فیل ہو گئے ہیں لیکن اللہ رحم کرے حضرت مولانا عبد الحکیم کو انہوں نے ان کی مشکلات کو حل کر دی تو میں نے کہا میں نے خیالی پڑھی ہے میں نے فران اونچی کتابوں کے نام بھی کہتے ہیں ہاں، وہ اجازت نامہ لکھ کر دے دیا مجھے تو بہرحال وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کی پیدائش طاب نامی جگہ میں ہوئی ہے اور وہاں حنفی لوگ ہیں تو ماشاء اللہ اب موجودہ اس رین طاب میں ایک ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی جو شام سے آئے تھے اور اسکول یا کالج میں پڑھاتے تھے انہوں نے کہا بس دو ہاتھ دو پیر ہم آئے سب کچھ وہاں رہ گیا اور حلب شہر کا تقریباً ستر فیصد حصہ برباد ہو چکا ہے کھنڈر بن چکا ہے بمباریوں کی وجہ سے اور فرما بتلایا کہ اب میں یہاں مزدوروں کی طرح کام کرتا ہوں یہ جو پتھر اٹھانا اینٹ اٹھانا لوہا اٹھانا یہ کام کرتا ہوں اور کہا کہ جس کو یہ کام بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں کہ ان کو یہ کام بھی نہیں ملتا اور جس کو کام نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرے اکثر ظاہر بات ہے وہ تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہی کسی سے مانگتے ہوں تو بہرحال یہ عجیب حالات ہیں وہاں آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے محبوب ہو جاتا ہے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو دیہات میں گاؤں میں بستیوں میں اور شہروں میں رہتے ہیں ان پر بمباری ہوتی ہے ایک ان پر میزائل ڈالے جاتے ہیں دو اور اس کے بعد اخبارات میں آتا ہے کہ اتنے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اتنے ٹریلرس کو برباد کر دیا گیا یہ آ جاتا ہے جو عام لوگوں پر بمباری ہوتی ہے اور ہم شام کے اندر ایک جگہ جا رہے تھے خیموں کے دیکھنے کے لیے کیونکہ وہاں گرمی کا موسم ہے لیکن وہاں کی گرمی بھی سردی کی طرح تھی تو مجھے بار بار پیشاب آتا تھا میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میں ذرا پیشاب کروں اس نے فون پر فون پر رابطہ کیا ہوا تھا تو اس نے کہا یہاں اترنا اچھا نہیں ہے خطرے سے خالی نہیں اس لیے کہ کچھ فاصلے پر انہوں نے بمباری کی ہے اس لیے یہاں سے کا جلدی نکلنا چاہیے پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ جہاں ہم تھے وہاں سے دس کلو میٹر پر مار نامی جگہ شہر پر انہوں نے بمباری کی اور وہاں سے تیس ہزار آدمی مہاجر بن گئے اس لیے کہ مکانات برباد ہو گئے تو بہرحال یہ مسلمانوں کے حالات ہے اس لیے یہاں کے مسلمانوں کو اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کھانے پینے کی چیزیں بہت ملتی ہیں آرام سے رہ رہے ہیں اور عبادات اور تلاوت کرتے ہیں مدارس چلاتے ہیں اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلم ممالک میں اتنی آزادی عطا فرماتے ہیں جس آزادی کے ساتھ ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں بہت سارے مسلمان ممالک اسلامی ملک تو کوئی نہیں جس میں اسلام کا قانون ہے وہ کوئی نہیں سعودی عرب کے اندر بھی اسلامی قانون اس حد تک ہے کہ ہاتھ کاٹا کسی کا میرے خیال میں اب ہاتھ بھی نہیں کاٹتی اس لیے کہ یورپ کا دباؤ ہوگا اور احساس کرتے ہیں اگر یہ کرتے بھی ہوں عام ہے وہاں ہر بینک کے اندر سودی کاروبار ہے تو اسلامی ملک تو کوئی نہیں لیکن مسلمان ممالک میں اتنی آزادی نہیں جتنی آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں عطا فرمائی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی تین لائن ہے ایک ہے قانونی لائن اسلامی قانون ہو ایک ہے اجتماعی لائف کہ ہم مدرسہ بناتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اجتماع ہوتا ہے تبلیغ اجتماع ہوتا ہے اصلاحی اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں جہاں مرضی ہو تو مدرسہ قائم کرتے ہیں یہ ہے اجتماعی آزادی اجتماعی لائف اجتماعی لائف اور ایک ہے انفرادی لائف انفرادی لائنیں ہیں میں نماز پڑھوں آپ نماز پڑھیں میں روزہ رکھوں آپ روزہ رکھیں میں حج کی لے جاؤں آپ جائیں یہ ہمارا اسپیشل ہے جنرل کام نہیں ہے یہ اسپیشل کام ہے تو مسلمان جتنے ممالک ہیں ان میں نمبر ایک تو ہے ہی نہیں اسلامی قانون تو کسی جگہ نہیں اکثر ممالک میں نمبر دو بھی نہیں اجتماعی کام اگر آپ کہیں کہ فلان جگہ ہم سعودی عرب میں اجتماع کرنا چاہتے ہیں دبئی میں اجتماع کرنا چاہتے ہیں جی اردن میں فلان جگہ اجتماع کرنا ممکن ہے کہ بعد میں ہو لیکن اکثر میں نہیں مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں ملک کسی ملک میں نہیں ہاں نمبر تین ہر جگہ ہے آپ اپنی نماز پڑھیں میں اپنی نماز پڑھوں تو اس ملک میں اگر نمبر ایک نہیں ہے نمبر دو نمبر تین تو ہے تو بہت سے مسلم ممالک سے بعض لوگ کبھی کبھی کوئی قانون بنتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ہجرت کریں یونین کے اندر یہ خطرہ تھا فرانس میں پردہ پردہ ممنوع پردے کو ممنوع قرار اب ریونین میں کوئی پر عمل نہیں ہوتا لیکن قانون ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا جب یہاں پردے کو ناجائز کہیں گے تو پھر ہم یہاں سے ہجرت کر لیں ہجرت کر سکتے ہیں میں نے کہا پہلے ہجرت کریں بعد میں مسئلہ پوچھنے کہ مفتی کی کندھے پر تو بندوق رکھتے ہیں عمل تو اسی پر کرتے ہیں جو اسے اپنے ذہن میں لیکن اگر اس کے موافق مسئلہ مل گیا تو واہ واہ الحمد للہ اس ملک میں اور اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک میں غیر مسلم ملک میں ہمیں نمبر ایک تو حاصل نہیں قانون نہیں اسلامی لیکن نمبر دو نمبر تین حاصل ہے جو نمبر دو اکثر مسلم ممالک میں نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرتے ہو تو میں شکر میں نعمت کو بڑھا دوں گا اس لیے ہم سب شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید آسانی پیدا فرما دے اور ہماری دوسرے مسلمان جو مصیبتوں میں پھنسی ہوئے ہیں تکلیفوں میں پھنسی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نکلنے کا راستہ آسان فرما دے اللہ علیہ اس آئندہ ہفتے جو یہاں جلسہ ہوگا تو اور مہمان جلسی کے لیے آئیں گے تو اس لیے مجلس کا اہتمام نہیں ہوگا مجلس نہیں ہوگی جلدی کی تیاری ہوگی وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم